اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جاہز کی طرف منصوب جو رسالہ ہے یہ رسالہ کوئی عام طالب علم بھی اگر پڑھے نا تو وہ ہنسے گا اس میں جو باتیں منقل ہوئی وہ دیکھ کر وہ ہنسے گا اس کو لیول پتہ چل جائے گا یہ کتاب لکھنے والے کا لکھنے والے کا کیونکہ نہ اس میں کوئی مرفوع روایت ہے یہ بھی نہیں ہے حب الوطن من الایمان والی موضوع روایت بھی اس میں نہیں ہے نہ کوئی صحابی کا قول ہے قرآن کی ایک عام آیت اس میں نقل کر دی کہ چھوٹا سا رسالہ ہے تیس سے چالیس پیجز پر اصلاً جو اس کا متن ہے اس سے اور کئی کم ہے یہ رسالہ گیارہ سو پچاس سے بارہ سو کے درمیان میں لکھا گیا ہے جو نسخہ یہ ملا ہے گیارہ سو پچاس یا بارہ سو کے درمیان کی تاریخ تھی اس پہ تو اس سے پہلے کہاں سے آیا کون نقل کیے کچھ بھی نہیں ہے اس میں اور عجیب رسالہ ہے وہ رسالہ دیکھنے کے بعد اور ہنسی آئے گی آپ کو اس میں جو لوگ اپنے دیار سے چمٹے رہتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے اگر ہم ان پر خطال لکھ دیتے تو وہ نہ قتل کو تیار ہوتے نہ پھر گھروں سے نکلتے یہ عام بات ہے فطری چیز ہے کہ انسان اپنے علاقے سے نکلنے کو برا جانتا ہے طبعی کراہیت ہوتی ہے کیونکہ نئے ماحول میں ڈھلنے کے لیے اور مشکل لاحق ہو جاتی ہے اسے اور اسی کے اوپر تو حکم لگتا ہے نا انسان کسی عورت کو دیکھے اور وہ عورت اس کو زنا کی دعوت دے تو اسے شہوت لاحق ہوتی ہے اور وہ مائل ہوتا ہے اس کے بعد اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہاں سے وہ ہٹ جائے اور وہ زنا نہ کرے تو اگر یہ شہوت کو میں بنیاد بنا کر زنا کی جواز کی بات کر لوں تو کیونکہ اس کی طرف دل مائل ہو رہا ہے کیونکہ یہ فطرت میں ہے تو میں اسے کیا کر لوں یا اعلیٰ چیزیں کہہ دوں اللہ ہنّا کیا اصل حکم منع کہتے ہیں کہ جہاں پر دین کا اظہار کرنے سے روک دیا گیا ہے جہاں پر انسان کے لیے دین پر عمل کرنا دشوار ہو جائے وہاں سے ہجرت کا حکم اور نفسوں پہ ظلم کرنے والے کہے ان کی دیت کا مسئلہ ہوگا کوئی قتل کر دے تو ان کی شہادت کا یعنی گواہی جو دینا ہے ان یعنی فسق و فجور کا حکم اسے لگائے بعض لوگوں نے قتل و خطال کے معاملے میں ان کے پراپرٹی کو سیز کرنے کے معاملے میں کفار کا حکم دیا ہے انہیں تو سوچے آپ کہ اتنے واضح نصوص ہونے کے بعد یہ فتح ہونے کے بعد اقوال ہونے کے بعد آپ کوئی انسان کی کمزوریوں میں سے جو چیز ہے اللہ تعالیٰ انہیں خطا اگر اللہ تعالیٰ ان پر خطال لکھ دیتا تو خطال نہ کرتے تو قتال تو ہوا نہ لکھنے کا تو نہ کرتے یہ ان کی کمزوری ہے دیار سے نہ نکلتے ان کی کمزوری ہے دیار کی محبت پہ دلیل کیسے تو بچکانے اور تفلانہ ان کے باتیں ہوتی ہے تعجب کی بات ہے اور یہ جو وطن پرست لوگ ہیں کفار یہ جو باتیں نقل کرتے ہیں یہ بڑے کرشمے کی بات ہے کیسے کیسی کے ساتھ بے فکری کے ساتھ یہ منسوب کر رہے ہیں اسلام کی طرف جاہز کافر تھا اس کا رسالہ مشکوک یہ جاہز نے رسالہ لکھ دیا حب الوطن پر تو یہ خود حب الوطن کی تردید میں یعنی ہمارے لیے دلیل ہے یہ کہ ایسا دیکھیں ملحد نے یہ بات لکھی مرزا غلام احمد قادیانی نے اگر جہاد کی حرمت کے اوپر بات لکھی تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ تو کفار کی پالیسی ہے کیونکہ یہ لکھنے والا کون ہے مرزا غلام احمد قادیانی الکافر ہے تو وہ نہ ہو دیکھے یہ غلط معاملہ ہے اگر جو شخص اگر ایسا شخص لکھے جہم بن صفوان اگر کوئی بات لکھے تو وہ تو ملحد تھا اس کی آئیڈیالوجی کے اوپر وہ اسلام کے خلاف میں کچھ گھڑ کر جو ہے نا لکھ رہا ہے یہ ہم سمجھیں گے جاہد ویسا بندہ تھا اس کو علماء نے اس کے اوپر خوب رد لکھا ہے رد کیا ہے اس کا وہ تھا لغت کا علم تھا اسے کتابیں پڑھنے والا تھا فلسفیوں کی کتابیں پڑھ کے ان کے رد کرنے والا تھا مگر وہ تھا تو کافر